اقامت تحت کی ما حکم ہو حکم ادار چلا جز اقامت تحت کی جائز جائے ترجمہ مرتبہ بھی شرد شہ نہ باون اقامت فی المسجد ہر جز با ان کی اکامت نہ جواب دار چلا جز اقامت تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سلم جبکہ سا سواگت سے جماعت کی کیم سر فراشار اور چویری چپدی کے اشار اُس وم ڈم جڑی جی جماعت الخن کو مانتش بلا ضرورت درت وشد فیل شار چی پی کشار مہنت کام کر حدود بدی کا حدود